اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming آج کے لیکچر میں ہم ذرا تھوڑا سا اپنے جس چین سے ہم آ رہے تھے اس سے ذرا ڈائیورٹ کریں گے کیونکہ اب بہت تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں آج جو میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آپریٹنگ سسٹم کی ایسی ایکسٹینشنز کے جو ڈیوائسز سے متعلق جو بھی آپریٹنگ سسٹم نارملی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا میکینزم ضرور رکھا جاتا ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ جس پر کہ وہ آپریٹنگ سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کی ہارڈ ویئر وائز اگر ایکسٹینشن ہو تو آپریٹنگ سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس ہارڈ ویئر کو اپنا پارٹ بنا لے ٹھیک ہے اس پرٹیکولر یہ جنرل کانسیپٹ ہے تقریباً تمام آپریٹنگ سسٹمز میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے ایک تو یہ چیز دوسری یہ چیز ہے کہ جو سسٹم بھی ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ جنرلی کلوز سسٹم نہیں ہوتا یعنی کچھ تو ڈیوائسز ایسی ہیں کہ جو ڈیوائسز کے آپ کے نارمل جب جب آپ نے سسٹم ڈیزائن کیا تھا اس وقت وہ ڈیوائسز اس کے اندر تھیں لیکن اس کے بعد اس ہارڈ ویئر کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینشنز وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں یہ جو ایکسٹینشنز ہیں یہ ایکسٹینشن ظاہر ہے کہ مطلب کوئی اس حساب سے یعنی کوئی کوئی ایک ڈٹرمنڈ پوائنٹ نہیں ہوتا ڈٹرمنڈ وے نہیں ہوتا کہ جس کے حساب سے آپ ڈیوائسز کو لمٹ کر سکے کہ جناب یہ یہ اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی تو آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں وہ ڈیوائسز کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہ کوئی اسٹینڈرڈ انٹرفیس ایسا ڈیفائن کر دیتے ہیں جنرل یا جنیرک انٹرفیس ڈیفائن کر دیتے ہیں جس جنیرک انٹرفیس کو استعمال کر کے آپ مختلف قسم کی ڈیوائسز جو ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیوائسز ایک طرح سے اس کے جو اس کا جو بیسک آرکیٹیکچر ہے اس بیسک آرکیٹیکچر ہی کا حصہ بن جائے یعنی آپریٹنگ سسٹم بالکل اس کو ایسے ہی سمجھے کہ جیسے وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا یعنی اس کو سروس دینے میں اس کو سافٹ ویئر کے ساتھ جوڑنے میں آپریٹنگ سسٹم کو کوئی خاص مسئلہ پیش نہ آئے اگر اسٹرکچر کے حساب سے دیکھا جائے نا تو جیسے میں نے آپ کو بہت شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جو ہارڈ ویئر کا پارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپریٹنگ سسٹم کی سروسز ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے یوزر پروگرامز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یوزر پروگرام آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہارڈ ویئر کو استعمال کرتے ہیں تو اگر میں ہم نے کوئی نیا ہارڈ ویئر اس کے ساتھ لگایا کوئی نئی چیز اس کے ساتھ لگائی ہے تو ہر آپریٹنگ سسٹم میں کوئی نہ کوئی ایسا انٹرفیس موجود ہوتا ہے جو اس ہارڈ ویئر کو بغیر کسی مسئلے کے یوزر سافٹ ویئر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے یعنی جنرل جو ایک ڈسکشن ہے یہ جنرل ایک ٹاپک ہے تقریباً تمام آپریٹنگ سسٹمز کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے وہ ہے ڈیوائس ڈرائیورز کا کہ جو نئی نئی ڈیوائسز آتی جائیں گی جو چیزیں لگتی جائیں گی ان کو کس طریقے سے سمپلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ان کو کس طریقے سے ہم آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ جوڑیں اور اس طرح جوڑیں کہ آپریٹنگ سسٹم ان کو اجنبی نہ سمجھے ٹھیک ہے نا یعنی وہ اس کے لیے کوئی ایک تو طریقہ یہ نا کہ میں نے ایک ڈیوائس لگائی ہے اس کے لیے میں ایک پروگرام خود لکھ دیتا ہوں اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ میں ڈیوائس کو استعمال کروں تو میری ڈیوائس اور میرا پروگرام بس یہ ٹائی ہے آپس میں آپریٹنگ سسٹم کا رول اس کے بیچ میں نہیں ہے تو جنیرک سروسز جو ہے وہ اس کے ساتھ میں نہیں دے سکتا اسپیسیفک سروسز اپنے پروگرام کو میں دے سکتا ہوں لیکن اگر جینیرک سروسز مجھے دینی ہے کسی ہارڈ ویئر کی جنرل سافٹ ویئر کو تو پھر ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ مجھے اختیار کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کو اس ہارڈ ویئر کو آپریٹنگ سسٹم کا حصہ بنا دوں ٹھیک ہے نا ہر آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ اس کھانے کو رکھتا ہے اس چیز کو رکھتا ہے اور اس چیز کو تقریباً ہر جگہ ہی ڈیوائس ڈرائیور کہا جاتا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے اصل میں کچھ اس طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم نے کچھ اسٹینڈرڈ چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں کہ ہر ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ بس یہ یہ اگر میں جنرل بات کروں تو جیسے اگر آپ ڈسک لے لیجئے کوئی بھی اسٹوریج ڈیوائس آپ لے لیجئے تو اسٹوریج ڈیوائس کا جینیرک فنکشن کیا ہے اسٹوریج ڈیوائس کا جنیرک فنکشن ریڈ کرنا اور رائٹ کرنا ٹھیک ہے نا فار دیٹ میٹر ہر ڈیوائس جو ہے اس کو اگر آپ جنرلی دیکھیں تو وہ آپ ڈیوائس ریڈ کرتے ہیں رائٹ کرتے ہیں اور ایک دو اور پرمیٹو فنکشنز جو ہیں اس کے بس وہ آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ چیز آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے تو آپریٹنگ سسٹم نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک انٹرفیس ڈیفائن کر دیا کہ جو بھی ڈیوائس ڈرائیور میرے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے میرا حصہ بننا چاہتا ہے وہ بس یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ کچھ سروسز جو ہیں یہ مجھے دے گا ٹھیک ہے نا یعنی وہ ایک ساکٹ سمجھ لیجئے جیسے آپ پلگ لگاتے ہیں نا شو میں دو پن والا شو ہوتا ہے کوئی تین پن والا شو ہوتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم نے اپنا ایک شو ڈیفائن کر دیا ہے کہ میرے ساتھ اگر آپ کو کنیکشن کرنا ہے تو آپ کو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو شو چاہیے ہوگا آپ جنرلی یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ وہ تین پن کا بڑا والا پلگ ہوتا ہے وہ چھوٹے والے اس میں نہیں لگتا جا کر کے ساکٹ میں وہ اس کا اپنا اسٹینڈرڈ اس کا اپنا اسٹینڈرڈ تو جب ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن ہو جائے تو اس اسٹینڈرڈ کے مطابق آنے والی کوئی بھی چیز ہو وہ اس کے ساتھ فٹ ہوگی وہ جو تین پن کا آپ نے پلگ بنایا ہے اس کی اس طرف آپ اتنا بڑا کوئی بہت بڑی چیز بھی اگر اس کے ساتھ باندھ دیں تو اگر وہ پلگ اپنی جگہ پہ اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق سیٹ ہے تو وہ چیز آپ کے شو میں فٹ ہو جائے گی تقریباً یہی اسٹائل جو ہے یہ آپ کے ڈیوائس ڈرائیورز کا اور اس طرح کی انٹرفیسنگ کا ہوتا ہے ڈاس کا جو ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیس ہے وہ بہت خاصا سمپل بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کا انٹرفیس ہے سادہ انٹرفیس ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہے وہ بھی یعنی جو جیسے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس نے جو اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیا ہے اس اسٹینڈرڈ کے اندر اس نے پہلے لیول کے اوپر دو طرح کی ڈیوائسز بتا دی کہ دو طرح کی ڈیوائسز جو ہیں وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہیں دو طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو ہی ڈیوائسز کنیکٹ ہو سکتی ہیں دو فیملیز ہیں ڈیوائسز کی ٹھیک ہے نا یعنی جو انہوں نے بائیفرکیشن کی ہے جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیے ہیں انہوں نے وہ اسٹینڈرڈ انہوں نے دو طرح کی ڈیوائسز کے لیے ڈیفائن کیے ایک جو اسٹینڈرڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں کیریکٹر ڈیوائسز ٹھیک ہے نا کیریکٹر ڈیوائسز سے ہماری مراد ہوتی ہے ایسی ڈیوائسز ایسی چیزیں کہ جو ان پٹ لیتی ہیں ون بائی ون ایک ایک کیریکٹر کر کے ٹھیک ہے نا ان پٹ لیتی ہیں اور ایک ایک کیریکٹر کر کے آؤٹ پٹ دیتی ہیں ٹھیک ہے نا مثال کے طور پہ اگر میں کہوں یہ جیسے پرنٹر ہے پرنٹر بنیادی طور پہ کیریکٹر موڈ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کو آپ ایک کیریکٹر ایٹ اے ٹائم دیتے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا آپ کی سیریل پورٹ کے لیے اگر آپ نے کوئی ڈرائیور بنایا ہوا ہے تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیریکٹر موڈ ڈرائیور ہے کیونکہ آپ اس کو ایک ایک کر کے کیریکٹر دیتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے آپ کو کیریکٹر واپس کرتا ہے تو جو ڈیوائسز کے کیریکٹر موڈ کے اندر کام کرتے ہیں یعنی بائٹ بائی بائٹ کام کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کی فیملی الگ ہے ڈاس کے اندر ان کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر موڈ ڈیوائسز ٹھیک ہے ان سے کچھ سروسز جو ہیں وہ ڈاس ایکسپیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے کہ کیریکٹر موڈ ڈیوائسز جو ہیں وہ یہ یہ سروسز ہمیں دیں گی دوسری جو کلاس ہے ڈیوائس ڈرائیورز کی وہ ہیں block mode devices block mode devices جو ہیں جیسے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ ڈیوائسز ہیں جو ون بائی ون یعنی ایک ایک بائٹ کر کے ڈیٹا نہ لیتی ہیں نہ دیتی ہیں بلکہ وہ ایک چنک میں ایک بلاک کے اندر ڈیٹا لیتی ہیں اور ایک بلاک کے اندر ڈیٹا دیتی ہیں اس میں اگر یعنی جس حد تک کہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پہ جو آپ کا سیکنڈری اسٹوریج ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی سیکنڈری اسٹوریج ہے یہ اس کو اس کے لیے ہے یہ موڈ جو ہے بلاک ڈیوائسز کا ٹھیک ہے نا یعنی جو ڈسک ہیں آپ کی ہارڈ ڈسک ہو گئی آپ کی فلوپی ڈسک ہو گئی آپ کی کوئی بھی اس طرح کا اسٹوریج میڈیا جو ہے وہ بلاک ڈیوائسز کی زمین میں آتا ہے کریکٹر ڈیوائسز کی زمین میں نہیں آتا ٹھیک ہے تو پہلے درجے میں تو یہ دو جو موٹی موٹی فیملیز ہیں نا یہ الگ الگ ہو جاتی ہیں اس کے بعد ڈاس نے کچھ سیٹ آف آپریشنز ٹھیک ہے یعنی جیسے ریڈ رائٹ اس طرح کے کچھ سیٹ آف آپریشن ڈاس نے اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیے ہیں کہ یہ سیٹ آف آپریشن سپورٹ کرنا چاہیے کسی کیریکٹر ڈیوائس کو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اس نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ یہ دوسرا ایک سیٹ آف آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے بلاک ڈیوائسز کے لیے ٹھیک ہے نا اس میں کچھ ایسی ایسے آپریشن ہیں جو ابھی ہم آپ کو ویسے دکھائیں گے لیکن فی الحال ذرا ڈسکشن میں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کچھ ایسے آپریشن ہیں جو کہ مینڈیٹری آپریشن وہ تو ضرور ہونے چاہیے کچھ ایسے آپریشن ہیں جو کہ آپ کے آپشنل آپریشن ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ دے دیں نہ چاہیں تو نہ دیں یہ تو ہو گئی مطلب آپریشن کے حساب سے یعنی یہ فنکشنز کے حساب سے یہ چیز ہوگی اس کے بعد ڈاس نے ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیا کہ جس اسٹینڈرڈ کے ذریعے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے یعنی گفتگو کرنے کے لیے بھی ایک ہم نے مطلب ایک سیٹ چیز بنا ایک سیٹ میتھڈ بنایا کہ کس میتھڈ کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور کے ساتھ گفتگو کرے گا ٹھیک ہے نا اس میں جو وہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے جو ڈاس کا ایک میتھڈ ہے وہ یہ کہ یہ دو روٹینز ڈیفائن کرتا ہے ٹھیک ہے ہر ڈیوائس ڈرائیور جو چاہے کیریکٹر موڈ ڈیوائس ڈرائیور ہو چاہے بلاک موڈ ڈیوائس ڈرائیور ہو وہ دو روٹینز ڈیفائن کرتا ہے ان کے جن جو نام ہے ٹھیک ہے وہ انٹرپٹ روٹین اور اسٹریٹجی روٹین ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی روٹین اور انٹرپٹ روٹین دو روٹینز جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا ڈیوائس ڈرائیور ان دونوں روٹینز کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں وہ تو ہم آگے ابھی دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دو روٹینز جو ہیں یہ ڈیفائن کر کے ان کا ایڈریس ایک خاص طریقے سے ڈاس کو پہنچایا جاتا ہے بس بلکہ اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس سے ڈاس جو ہے وہ خود بخود وہاں سے وہ ایڈریس اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد ان دو روٹینز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور کے ساتھ بات کرتا ہے یعنی جو بھی فنکشن اسے کرنا ہو ٹھیک ہے اس فنکشن کے حساب سے کمانڈ جو ہے وہ ڈیوائس ڈرائیور کو پہنچاتا ہے وہ اسٹریٹجی روٹین کے تھرو ٹھیک ہے یعنی ریکویسٹ جو ہے ایسے جنرک بات کر رہا ہوں اس کو ڈیٹیل میں میں آگے پھر سمجھاؤں گا کہ اپنی ریکویسٹ کو ڈرائیور تک وہ پہنچاتا ہے پہلے اور اس کے بعد ڈرائیور سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہے یعنی ایک پہلے درخواست دیتا ہے پھر اس کے بعد اس درخواست پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں وہ اس طرح کرتا ہے کہ پہلے وہ اسٹریٹجی روٹین کال کرتا ہے اسٹریٹجی روٹین کال کر کے اسے بتاتا ہے ڈرائیور کو کہ اسے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی کام شروع نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں ہے کہ اسے جب یہ بتا دیا گیا کہ ہاں یہ کام کرنا ہے ابھی کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی کام شروع یعنی ایک دم آگے کام شروع نہیں ہوگا صرف یہ ریکویسٹ جائے گی کہ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد انٹرپٹ روٹین جب کال ہوگی ٹھیک ہے تب اس پچھلی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل شروع ہوگا اس کو آگے ہم ذرا اور مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابھی تو جنرل ایک ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں تک اب دو چیزیں ہوں گی ایک یہ کہ وہ سروسز کیا دے گا ٹھیک ہے دوسری یہ کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیوائس ڈرائیور کے ساتھ گفتگو کیسے کرے گا اب ایک تیسری چیز اور ہے وہ یہ کہ یہ اس ڈیوائس ڈرائیور کا ایک خاص فارمیٹ ہونا چاہیے ایک خاص طریقہ ہونا چاہیے جس طریقے میں کہ چیزیں اس کے اندر پڑی ہوں گی ٹھیک ہے نا اس کے لیے بھی ایک اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیا گیا جیسے ایک میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی جیسے ہم ابھی تک جیسے کام پروگرامز لکھتے آ رہے ہیں تو ہم نے اس میں وہ لکھا ہوا نا اور ون ہنڈریڈ ایچ ہم نے کہا تھا کہ کام کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کی پہلی ایگزیکیوٹیولبل انسٹرکشن ہنڈریڈ ہیکس پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے یعنی اسی طرح کے مختلف اسٹینڈرڈ ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں ہیں جن کو کہ ہم فالو کرتے ہیں اسی طرح کا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کا جو میٹنگ ڈیوائس ڈرائیور ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے ایڈریسز جو شروع ہوتے ہیں نا ڈیوائس ڈرائیورز کے وہ زیرو سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں وہ آف سیٹ نہیں ہوتا ہنڈریڈ ایچ کا ٹھیک ہے وہ زیرو سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک اور جو پہلی کچھ بائٹس ہیں ان بائٹس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیوائس ہیڈر ہر ڈیوائس ڈرائیور کے شروع میں کچھ بائٹس کے اندر کچھ مخصوص ڈیٹا پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مخصوص ڈیٹا وہ ہوتا ہے جس سے کہ ڈاس یا آپریٹنگ سسٹم اس ڈیوائس کی ٹائپ اس ڈیوائس کا نام اس ڈیوائس کی جو جیسے میں نے ابھی بتایا اسٹریٹجی روٹین اور انٹرپ روٹین وہ ڈیوائس میں کہاں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ تمام انفارمیشن اس ایک ڈیٹا اسٹرکچر سے جو کہ ڈیوائس کی بالکل ٹاپ پر یعنی زیرو ایتھ ایڈریس پر ہوتا ہے زیرو ایڈریس کے اوپر ایک فکسڈ سائز کا ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے ڈیفائنڈ جس کا اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس کے اندر مخصوص جگہوں پر یہ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے کہ اس ڈیوائس کا نام کیا ہے اس ڈیوائس کی جو اسٹریٹجی روٹین ہے اس کا کیا ایڈریس ہے اس ڈیوائس کی جو انٹرپٹ روٹین ہے اس کا کیا ایڈریس ہے ٹھیک ہے اور مختلف ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے نمبر ایک جو اس کے فنکشنز ہیں وہ کون کون سے اسٹینڈرڈ فنکشنز ہیں جو ڈاس نے ڈیفائن کیے ہیں ڈیوائس ڈرائیورز کے لیے نمبر دو یہ کہ انٹرپٹ روٹین اور اسٹریٹجی روٹین کیا ہوتی ہے ان کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے اور نمبر تین یہ کہ ڈیوائس ہیڈر جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو اب میں ذرا یعنی اس اس پرزامشن کے ساتھ کہ آپ کو ایک جنرک ویو میں نے جنرک دے دیا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کی ایک ایک کر کے کچھ تفصیل آپ کو یعنی سلائڈ کے اوپر دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک جو لسٹ کمانڈز کی ہے جو ڈاس ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے ڈیوائس ڈرائیورز جو ہیں وہ ان ان کمانڈس کو سپورٹ کریں گے وہ میں دکھاتا ہوں ان کے ساتھ ایک نمبر ہر کمانڈ کے ساتھ ایک نمبر ایسوسیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس نمبر کی کیا حیثیت ہے جو کوڈ ہے وہ کس طریقے سے پاس آن ہوتا ہے وہ تو ہم آگے بعد میں دیکھیں گے پہلے ذرا ایک جنرل لسٹ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں سب سے پہلے جو کوڈ ہے وہ زیرو ہے وہ فنکشن ہے انٹ کا یعنی کسی بھی ڈیوائس کو جب ڈاس اسٹارٹ کرتا ہے اس کی انیشلائزیشن کرنے کے لیے وہ یہ والا کوڈ یہ والا فنکشن جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے اس ڈیوائس سے اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو انیشلائز کر لیں ٹھیک ہے دوسرا یعنی نمبر ون جو ہے اس کو کہتے ہیں میڈیا چیک میڈیا چیک بنیادی طور پر بلاک ڈیوائسز کے لیے ریلیونٹ ہے کیریکٹر ڈیوائسز کے لیے ارریلیونٹ ہے کیریکٹر ڈیوائسز کے اندر یہ فنکشن ہوتا ہی نہیں function number two code number two جو ہے یہ ہے build B P B B P B کا مطلب ہے بایوس پیرامیٹر بلاک اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے یہ بلاک ڈیوائسز کے لیے ہوتی ہے بلاک ڈیوائسز کے لیے یہ فنکشن ایگزٹ کرتا ہے کیریکٹر ڈیوائسز کے لیے یہ فنکشن ایگزٹ نہیں کرتا تیسرا فنکشن ہے I O T L read ٹھیک ہے آئی او کنٹرول ریڈ یہ کیریکٹر ڈیوائسز کے لیے اور بلاک ڈیوائسز کے لیے دونوں کے لیے یہ ایگزٹ کر سکتا ہے یہ آپشنل فنکشن ہے اس کو ہم آن بھی کر سکتے ہیں اس کو آف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جنیرک ریڈ ہے فنکشن نمبر فور یہ کریکٹر ڈیوائسز کے لیے بھی ویلڈ ہے بلاک ڈیوائسز کے لیے بھی ویلڈ ہے اس کے بعد ہے number five non destructive read ٹھیک ہے یہ کریکٹر ڈیوائسز کے لیے تو یہ ویلڈ ہے بلاک ڈیوائسز کے لیے ویلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نان ڈسٹرکٹیو ریڈ کا مطلب یہ کہ ریڈ تو کر لیں لیکن جیسے کیو اگر بنی ہوئی ہے کیریکٹرس کی تو وہاں سے اسے اٹھائیں نہیں اسے کیو میں پڑے پڑے ہی ریڈ کر لیں جیسے کی بورڈ کے ساتھ آپ کرتے ہیں کہ کیریکٹر ریڈ کر لیا لیکن ابھی اسے اٹھایا نہیں اس طرح کی جو ریڈ ہے وہ یہ نان ڈسٹرکٹیو ریڈ ہوتی ہے سکس جو ہے وہ ان پٹ اسٹیٹس وہ بتانے کے لیے وہ کیریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر سیون ہے فلش ان پٹ بفرس ٹھیک ہے یہ کیریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ نہیں ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ان پٹ بفر کے اندر اگر کوئی کیریکٹر پڑا ہوا ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں نمبر ایٹ ہے رائٹ یہ جنیرک رائٹ ہے کیریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے بھی اور بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے بھی اس کے بعد نمبر نائن ہے رائٹ وتھ ویریفائی یہ بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے کیریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ نہیں ہے اس کے بعد نمبر ٹین ہے آؤٹ پٹ اسٹیٹس یہ کریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ نہیں ہے نمبر الیون ہے فلش آؤٹ پٹ بفرس یہ بھی کریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اگر اس کے بفر میں لکھنے کے لیے ابھی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ اسے لکھ دے لکھ کے ختم کر دے اس میں ڈسکارڈ نہیں کرتا لکھ کر کے ختم کرتا ہے نمبر ٹویلو ہے یہ I O C T L write یعنی یہ ایک طرح سے آپشنل ہے اگر device I O C T L commands کو آئی او کنٹرول کمانڈس کو یعنی سپورٹ کرتی ہے تو اس کے لیے یہ کمانڈ جو ہے وہ ویلڈ ہوگی رائٹ کی کمانڈ ہے یہ بلاک موڈ اور کیریکٹر موڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے اس طریقے سے ڈیوائس اوپن تھرٹین نمبر ہے ڈیوائس اوپن یہ کیریکٹر موڈ اور بلاک موڈ دونوں کے لیے ویلڈ ہے نمبر فورٹین ہے ڈیوائس کلوز یہ بھی کیریکٹر موڈ اور بلاک موڈ دونوں کے لیے ویلڈ ہے نمبر ففٹین ہے ریموویبل میڈیا ٹھیک ہے یعنی یہ جیسے آپ کی فلوپی یا کہہ لیجیے یا آپ کی سی ڈی روم ڈرائیو کہہ لیجیے یعنی یہ ایسا میڈیا جو ہے اس کے لیے ویلڈ ہے جو کہ یعنی جن کا میڈیا چینج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے یہ ویلڈ ہے نمبر سکسٹین جو ہے یہ ہے آؤٹ پٹ انٹل بزی یہ کمانڈ جو ہے وہ کریکٹر موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے ان کی آگے جن جن کو ہم استعمال کریں گے ان کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے نمبر نائنٹین جو ہے وہ generic I O control command ہے ٹھیک ہے یہ کریکٹر موڈ اور بلاک موڈ دونوں کے لیے ویلڈ ہے نمبر اس کے بعد آگے نمبر ٹوینٹی تھری آتا ہے command number twenty three get logical device یہ بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے اور نمبر ٹوینٹی فور ہے سیٹ لاجیکل ڈیوائس یہ بھی بلاک موڈ ڈیوائسز کے لیے ویلڈ ہے یہ جو چیز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوائس ہیڈر کا فارمیٹ ہے یعنی جب ہم ڈیوائس ڈرائیور بناتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے شروع میں ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس سے کہ ڈاس بنیادی طور پہ اس کے ساتھ انٹرفیس کرتا ہے ایڈریس زیرو پر آف سیٹ زیرو پر یہ چیز ہوتی ہے اسے ہم ڈیوائس ہیڈر کہتے ہیں اس میں جو پہلی دو بائٹس ہیں ٹھیک ہے ان یہ لنک ٹو نیکسٹ ڈرائیور ہوتی ہیں اور لنک ٹو نیکسٹ ڈرائیور کا آف سیٹ یعنی بیسیکلی نیکسٹ ڈرائیور کا آف سیٹ ویلو یہاں پر اور اس کے بعد اگلی دو بائٹس میں لنک ٹو نیکسٹ ڈرائیور کا سیگمنٹ ویلو یعنی اگر یہ ڈرائیور چین کے اندر آ رہے ہیں تو اس چین میں اگلی ڈیوائس جو ہے اگلا ڈرائیور جو ہے وہ کس ایڈریس پر پڑا ہوا ہے وہ ایڈریس یہاں پر آتا ہے اگر اس جگہ پہ ہم مائنس ون دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے یہ آخری ڈیوائس ہے اس سے آگے کوئی ڈیوائس چین میں نہیں ہے آ, اس کے بعد یہ تو پہلی چار بائٹس جو ہیں یہ آف سیٹ اور سیگمنٹ ہو گئی اس کے بعد اگلی بائٹ جو ہوتی ہے وہ ایک یعنی اگلی اگلا ورڈ جو ہے یہ ڈیوائس ایٹریبیوٹ ورڈ کہلاتا ہے اس میں ڈیوائس کی مختلف کیپیبلٹیز یہ اور یہ چیز کہ یہ بلاک ڈیوائس ہے یا کریکٹر ڈیوائس ہے ٹھیک ہے نا یہ اس ورڈ کے اس کے ڈفرینٹ بٹس کے حساب سے یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہم آگے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دکھا دیں گے یہاں پر وہ ورڈ پڑا ہوتا ہے اس کے بعد جو چھٹی اور ساتویں بائٹ ہے اس کی اس میں اسٹریٹجی کی جو روٹین میں نے آپ کو جیسے بتائی تھی اس روٹین کا انٹری پوائنٹ یعنی اسٹارٹنگ ایڈریس آف سیٹ اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اگلی دو بائٹس کے اندر انٹرپٹ کا انٹری پوائنٹ ہوتا ہے یعنی انٹرپٹ کی روٹین جو ہے اس کا آف سیٹ کیا ہوگا اس کا آف سیٹ کیا ہے اس یعنی ڈیوائس ڈرائیور کے اندر وہ آف سیٹ اس جگہ پر آتا ہے اس کے بعد جو آگے بائٹس ہیں وہ آٹھ بائٹس ہیں ان کے اندر اگر تو یہ کیریکٹر ڈیوائس ہو تو کیریکٹر ڈیوائس کا نام ہوتا ہے اس کے اندر اور اگر یہ بلاک ڈیوائس ہو تو اس کی جو پہلی بائٹ ہے وہ نمبر آف یونٹس بتاتی ہے کہ یہ ڈرائیور کتنی بلاک ڈیوائسز کو سپورٹ کر رہا ہے کتنی یونٹس اس کے ہیں بلاک ڈیوائسز کے جن کو کہ یہ سپورٹ کر رہا ہے اور سات بائٹ جو اس کے آگے بچ جاتی ہیں وہ ریزرو ہوتی ہیں یہ ڈیٹیل تھوڑی سی ہے ڈیوائس ایٹریبیوٹ ورڈ کی جو میں نے آپ کو ابھی پیچھے دکھایا کہ وہ ڈیوائس ہیڈر کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو بٹ نمبر 15 ہے وہ اگر اگر 1 ہو تو یہ کریکٹر ڈیوائس ہے اور اگر یہ 0 ہو تو بلاک ڈیوائس ہے جو بٹ نمبر 14 ہے وہ اگر 1 ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیو کنٹرول کمانڈس کو ریڈ اور یعنی اس کی ریڈ اور رائٹ کو سپورٹ کرتا ہے اگر یہ زیرو ہو تو یہ I O C T L command read اور رائٹ کو سپورٹ نہیں کرتا بٹ نمبر 13 جو ہے بلاک ڈیوائسز میں اگر بلاک ڈیوائس کے اندر یہ بٹ اگر ون ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک چیز ہوتی ہے ڈسک کے اندر جس کو ہم آگے ابھی ڈسکس کریں گے اسے ہم بایوس پیرامیٹر بلاک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ون ہو تو operating system BIOS parameter block سے اس ڈسک کی کیریکٹرسٹکس جو ہے ان کو ڈٹرمن کرتا ہے اور اگر یہ زیرو ہو تو اس کے ایک خاص جگہ پر ایک چیز ایک بائٹ لکھی ہوتی ہے اسے میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ کہتے ہیں اس میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ سے یہ میڈیا کے کیریکٹرسٹکس ڈٹرمن کرتا ہے اس پہ ہم لوگ آگے بھی کچھ تھوڑا بہت گفتگو کریں گے اگر یہ بٹ ون ہو کیریکٹر ڈیوائسز کے اندر تو یہ جو ہم نے پیچھے ابھی دیکھے دیکھا ایک function output until busy تو یہ بٹ یہ بتاتی ہے کہ آؤٹ پٹ انٹل بزی اس کیریکٹر ڈیوائس کے لیے سپورٹڈ ہے یا نہیں یعنی وہ کمانڈ یہ کیریکٹر ڈیوائس سپورٹ کرتی ہے یا نہیں بٹ نمبر ٹویلو جو ہے یہ ریزروڈ ہے اس کو زیرو ہونا چاہیے بٹ نمبر 11 جو ہے یہ اگر ون ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اوپن کلوز اور ریموویبل میڈیا یہ چیز جو ہے یعنی اوپن کلوز کی کمانڈ اور ریموویبل میڈیا کی کمانڈ یہ سپورٹڈ ہے اس پرٹیکولر ڈیوائس ڈرائیور کے لیے یا ڈیوائس کے لیے bit number seven to ten جو ہیں یہ ریزروڈ ہیں یہ زیرو ہونی چاہیے بٹ نمبر سکس ون ہے اگر ہوگی تو generic I O C T L and get set logical drive یہ کمانڈ جو ہے یہ ڈیوائس سپورٹ کرتی ہے اور اگر یہ زیرو ہو تو پھر یہ کمانڈ یہ ڈرائیو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی بٹ نمبر فائیو ریزروڈ ہے یہ زیرو ہونی چاہیے بٹ نمبر فور اگر ون ہو تو یہ کون ڈیوائس اگر یہ کون ڈیوائس ہے یعنی کنسول ڈیوائس ہے تو انٹ ٹوینٹی نائن اور fast open fast output function جو ہے وہ یہ سپورٹ کرتی ہے اگر یہ زیرو ہو تو پھر یہ فاسٹ آؤٹ پٹ فنکشن جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی بٹ نمبر تھری اگر ون ہو تو یہ کرنٹ کلاک ڈیوائس ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اسٹینڈرڈ ڈیوائسیز جو ہوتی ہیں ڈاس کی وہ موجود ہی ہوتی ہیں یعنی وہ اسٹینڈرڈ ڈیوائسز ہیں وہ ہمیشہ اس میں موجود رہتی ہیں ان میں سے ایک ڈیوائس یہ ہے کلاک ڈیوائس اگر یہ یعنی بٹ نمبر تھری ون ہو تو اس وقت یہ جو ڈرائیور ہے یہ ہماری کلاک ڈیوائس کا ڈرائیور ہے اور اگر بٹ نمبر ٹو اس کے آگے بٹ نمبر ٹو ہے یہ اگر ون ہو تو یہ کرنٹ نل ڈیوائس ہے یہ نل ڈیوائس اور کلاک ڈیوائس یہ ڈاس کی اسٹینڈرڈ ڈیوائسز ہیں یہ ان کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا ڈرائیور بنایا ہے جس میں ہم نے اس کو بند کر دیا ہے تو یہ بنیادی طور پہ جو ڈیفالٹ ڈرائیور کلاک کا یا نل کا ہے اس کو ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ ریپلیس کر دے گا اس کے بعد بٹ نمبر ون جو ہے وہ بلاک ڈیوائسز میں اس کی یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرائیور جو ہے thirty two bit sector addressing کو سپورٹ کرتا ہے 32 بٹ سیکٹر ایڈریسنگ جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جو ایل بی اے موڈ ہے ٹھیک ہے یہ وہ وہ چیز ہے کہ یہ driver L B A mode کو سپورٹ کرتا ہے یعنی اور کیریکٹر ڈیوائسز کے کیس میں آ, اگر یہ ون ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس کا یہ ڈیوائس ڈرائیور ہے یعنی اور بٹ زیرو جو آخری بٹ ہے ہمارے پاس یہ اگر ون ہو تو پھر یہ جو ڈرائیور ہے ہمارا وہ اسٹینڈرڈ انپٹ ڈیوائس جو ہے اس کا ڈرائیور ہے یہ جو لسٹ ابھی آپ نے دیکھی ہے اس میں ہمارے سے اس وقت ریلیونٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی چیزیں ہیں باقی اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ کو نوٹس کے اندر بھی مل جائے گی آپ کو ریفرنسز کے اندر بھی مل جائے گی تو اگر انٹرسٹڈ ہو تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا ایک چیز جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈسکرپشن ہمیں زیادہ درکار ہے ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ریفر کیا تھا وہ ہے BIOS parameter block BIOS parameter block بنیادی طور پر کیا چیز ہوتی ہے یہ اس طرح ہے کہ جو اسٹوریج سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس آپ کی جو بھی ہو ٹھیک ہے نا وہ جیسے میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ وہ ٹریک سیکٹرز ہیڈز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس پہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریٹنگ سسٹم ہے آپریٹنگ سسٹم اپنا ایک لاجیکل اسٹرکچر اس کے اوپر بناتا ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے آپ کو ویسے ہی بتایا تھا ایکسپلین تو نہیں کیا تھا کہ فائل ایلوکیشن ٹیبل بنتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں پھر سیکٹرز کا حساب ہوتا ہے کہ نمبر آف سیکٹرز کتنے ہیں سائز کتنا ہے ٹوٹل یہ تمام چیزیں یہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی ڈرائیو کے بارے میں کسی بھی اسٹوریج ڈیوائس کے بارے میں بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے جس طرح آپ نے ابھی دیکھا ڈیوائس ہیڈر ایک خاص طرح کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کے اندر کے خاص خاص جگہوں پہ کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے جو کہ ڈاس کو معلوم ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بایوس پیرامیٹر بلاک ہے وہ بھی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے ٹھیک ہے جس کے اندر مختلف جگہوں پہ مخصوص جگہوں پر ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ جو اسٹوریج ڈیوائس ہے اس اسٹوریج ڈیوائس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہے جنرل یعنی فارم کے اندر نا جو فلوپی ڈیوائسز ہو گئے یا ہارڈ ڈسک وغیرہ ان کا جو بوٹ سیکٹر ہے اس بوٹ سیکٹر کے اوپر یہ بی پی بی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک خاص جگہ ہے بوٹ سیکٹر کے اندر اس کے اندر یہ ایک اسٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں بی پی بی کے اندر وہ ایک شارٹ اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جلدی سے ذرا ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو نوٹس کے اندر نظر آ جائے گی ان کو آپ تفصیل سے دیکھ لیجیے گا تو فی الحال ذرا سا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس اس کے کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کی کیا فارمیشن ہوتی ہے یہ اسٹرکچر ہے بایوس پیرامیٹر بلاک کا اس کی جو پہلی دو بائٹس ہیں یہ بتاتی ہیں ان کے اندر جو نمبر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک سیکٹر جو ہے اس کا یعنی یہ جو ہماری الوکیشن یعنی جو اسٹوریج ڈیوائس ہے اس کے اوپر ایک سیکٹر کے اندر کتنی بائٹس آتی ہیں یعنی بائٹس پر سیکٹر پہلی دو بائٹس کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد اگلی جو دو بائٹس ہیں اس کے اندر اگلی جو بائٹ نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے یعنی زیرو زیرو زیرو ون کے اندر بائٹس پر سیکٹر ہو گئے زیرو ٹو کے اندر سیکٹر پر ایلوکیشن یونٹ ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے پیچھے لیکچرز میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کلسٹر ٹھیک ہے تو وہ کلسٹر سائز بتاتا ہے یہاں پر کہ ایک کلسٹر کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں بائٹ زیرو تھری اور زیرو فور جو ہیں یہ نمبر آف ریزرو سیکٹرز ہیں یعنی وہ شروع سے اگر کچھ سیکٹر چھوڑے گئے ہیں ریزرو کیے گئے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے تو وہ کتنے ہیں بائٹ نمبر فائیو جو ہے یہ number of file allocation tables یہ فیٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے یہاں پر یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ ڈیوائس پر کتنے فیٹ کی کاپیز ہیں بائٹ سکس اور سیون جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ روٹ ڈائریکٹری میں میکسیمم نمبر آف انٹریز کتنی ہو سکتی ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اندر آپ کتنی فائلز بنا سکتے ہیں زیرو ایٹ اور زیرو نائن جو ہے وہ total number of sectors in medium یہ بتاتے ہیں کہ یعنی ٹوٹل جو اس کے اندر نمبر آف سیکٹرز ہیں وہ کتنے ہیں بائٹ زیرو اے جو ہے وہ میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بائٹ ہوتی ہے جس سے یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ساڑھے تین انچ کی فلوپی ہے ساڑھے پانچ انچ کی فلوپی ہے کیا چیز ہے بائٹ زیرو بی اور زیرو سی یہ دو مل کر کے نمبر آف سیکٹرز بتاتی ہیں جو ایک فیٹ کے لیے چاہیے ایک فائل ایلوکیشن ٹیبل پورا جو ہے وہ کتنے سیکٹرز کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے بائٹ زیرو ڈی اور زیرو ای e، یہ دو بائٹس مل کر کے یہ بتاتی ہیں کہ سیکٹرز پر ٹریک کتنے ہیں ایک ٹریک کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں مجھے میں امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے لیکچرز اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں گے بائٹ زیرو ایف اور ون زیرو جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نمبر آف ہیڈز اس میڈیا پر کتنے ہیں بائٹ الیون اور ٹویلو جو ہے یہ دو بائٹس مل کر کے بتاتی ہیں کہ نمبر آف ہڈن سیکٹرز اس میڈیا کے اوپر یہ شروع میں کچھ اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ نمبر آف ہڈن سیکٹرز کتنے آ رہے ہیں اس کے اوپر یعنی ایسے سیکٹرز کو جو کاؤنٹ میں نہیں آئیں گے اس کے بعد بائی تھرٹین اور فورٹین ہے وہ high order word of number of hidden sectors یعنی نمبر آف ہڈن سیکٹرز بنیادی طور پہ چار بائٹس کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا لوئر آرڈر جو ہے وہ الیون اور ٹویلو کے اندر اور ہائر آرڈر جو ہے وہ تھرٹین اور فورٹین کے اندر ہے اس کے آگے بائٹ 15 سے 18 تک یہ چار بائٹس ہیں ان کے اندر بھی total number of sectors in medium ہوتے ہیں جو اوپر آپ نے دیکھا ہے total number of sectors in medium یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے ایک ایکسٹینشن ہے کیونکہ ٹوٹل نمبر آف سیکٹر جب یہ ڈیوائسز ذرا بڑی ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ایک ورڈ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز نہیں آ سکتا تو یہ ایکسٹینشن اس طرح سے ہے کہ اگر بائٹ ایٹ اور بائٹ نائن زیرو ہوں یعنی وہاں پہ اس ورڈ میں اگر زیرو دیا ہو تو پھر ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز یہاں پر چار بائٹس کے اندر یعنی بتیس بٹ کے اندر یہاں پر آ جائیں گے ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز یہ نارملی ہم یوز کرتے ہیں جب یہ ہارڈ ڈسک کے اوپر ہارڈ ڈسک کے اوپر زیادہ بہت زیادہ سیکٹرز ہوتے ہیں تو ان کے جو ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز ہیں وہ بائٹ ففٹین اور بائٹ ایٹین بائٹ ففٹین سے لے کے ایٹین تک ان چار بائٹس کے اندر لکھے جاتے ہیں اس کے بعد بائٹ نائنٹین سے لے کر کے بائٹ ون ای ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے یہ ریزرو ہے اور یہ زیرو ہونے چاہیے یہ بیسک اسٹرکچر جو ہے یہ بایوس پیرامیٹر بلاک کا یہ جو چیزیں ابھی آپ نے دیکھی ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید اس وقت آپ کو بہت زیادہ کلیئر نہ ہو لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے ہم وہ ڈسکشن کے اس کا اسٹرکچر جو فلاپیز کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں نہیں کر سکتے اس کی ایک اچھی تفصیل انشاءاللہ شاء آپ کو نوٹس کے اندر ملے گی اگر آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ ان پیرامیٹرس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ریلیٹ کر لیں گے کہ کون سا پیرامیٹر کس چیز سے اور ڈسک کی کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے آ, وہ ہمارے پاس جو ہے لمیٹڈ اس لمیٹڈ ٹائم میں وہ تفصیلی ڈسکشن جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا آ, جو دوسری چیز ہے یہاں پر وہ یہ کہ جس وقت کے ڈاس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آپریٹنگ سسٹم جب ڈیوائس ڈرائیور کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے کوئی ریکویسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ریکویسٹ کے ساتھ کوئی اسپیسیفک پیرامیٹر جو ہیں وہ پاس آن ہوتے ہیں کسی ریکویسٹ میں یعنی اگر رائٹ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر کوئی ڈیٹا بھی دیں گے رائٹ کرنے کے لیے اگر ریڈ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو کوئی بفر ایڈریس وغیرہ یعنی ہر ڈفرینٹ طریقے کی جو کمانڈ جا رہی ہے ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ بنیادی طور پر ڈاس ڈرائیور تک پہنچاتا ہے ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر کے ذریعے جسے ہم اس کا ریکویسٹ ہیڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ لیکچر پہلے ایک ٹی ایس آر بنایا تھا جو ملٹی ٹاسکنگ کرتا تھا اس ٹی ایس آر کو ڈیٹا پہنچانے کے لیے ہم نے بھی بالکل یہی میکینزم استعمال کیا تھا اسی طرح کا میکینزم استعمال کیا تھا کہ میموری میں ایک مخصوص جگہ پر وہ تمام انفارمیشن ہم رکھ دیتے تھے جو کہ ہم اس تک پہنچانا چاہتے تھے اور اس میموری کا ایڈریس جو ہے بس وہ ایڈریس ہم اسے پہنچا دیتے تھے اور وہ خود ہی وہاں سے وہ تمام انفارمیشن اٹھا لیتا تھا اسی طرح کا میکینزم جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو ڈیوائس ڈرائیور تک پہنچانے کے لیے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ پہلا کال جو کرے گا پہلی کال جو وہ کرے گا وہ اسٹریٹجی روٹین کی کرے گا اور اس وقت وہ ایک پوائنٹر اسٹریٹجی روٹین کو پاس آن کرے گا pointer E S colon B X ٹھیک ہے ای e ایس کے اندر سیگمنٹ اور بی ایس کے اندر اس کا آف سیٹ ہوگا اور یہ پوائنٹ کر رہا ہوگا اس بلاک کو اس ریکویسٹ ہیڈر کو جہاں پر کہ وہ ساری انفارمیشن سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو کہ اس پرٹیکولر کمانڈ کے ساتھ ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے اسٹریٹجی روٹین جو ہے یہ اس بلاک کا ایڈریس جو ہے اپنے پاس سیو کر لے گی اور یعنی سیو کرے گی اگلے کال کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میکینزم یہ ہے کہ پہلے اسٹریٹجی کال ہوگی اور ریکویسٹ رجسٹر ہوگی لیکن ابھی عمل نہیں ہوگا عمل اس وقت ہوگا جب انٹرپٹ کال ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جب ریکویسٹ آتی ہے تو رجسٹر ہونے کا عمل بس یہ ہے کہ وہ ریکویسٹ ہیڈر کو ہیڈر کے ایڈریس کو اپنے پاس سیو کر لے گا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب انٹرپٹ کال کرے ڈاس ٹھیک ہے تو وہ اس پوائنٹر کو استعمال کر کے وہ ڈیٹا اٹھا لے جو کہ اس کو اس کال کو یا اس ریکویسٹ کو فلفل کرنے کے لیے ضروری ہے یہ جو ریکویسٹ ہیڈر ہے یہ دوبارہ پھر ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے ایک اسٹرکچرڈ بلاک ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک طرح سے کامن کانٹریکٹ ہے آپریٹنگ سسٹم اور ڈیوائس ڈرائیور کا کہ وہ یہ انفارمیشن اس طرح سے رکھ کر کے بھیجے گا اس کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے اس کا بھی ایک شارٹ آپ کو سلائڈ پر دکھا دیتے ہیں یہ جو ریکویسٹ ہیڈر ہے اس کی جو پہلی تیرہ بائٹس ہیں یہ کانسٹنٹ رہتی ہیں اور باقی بائٹس جو ہیں یہ مختلف کمانڈز کی حالت میں ریڈ کی کمانڈ میں رائٹ کی کمانڈ میں انٹ کی کمانڈ میں یہ چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو جو اس کا پہلے تو ہم دیکھ لیتے جو فکس پارٹ ہے ٹھیک ہے جو فکس پارٹ ہے اس میں پہلی بائٹ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ریکویسٹ ہیڈر کی لینتھ کتنی ہے ٹوٹل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویری کرتی رہتی ہے لہٰذا بتانا پڑتا ہے کہ اس کی ٹوٹل لینتھ کیا ہے جو اس کے بعد جو بائٹ آئے گی وہ بتائے گی کہ یہ جو ریکویسٹ ہے یہ کس یونٹ نمبر کے لیے ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ڈیوائس ڈرائیور ایک سے زیادہ یونٹس بھی جو ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ اگر ایک سے زیادہ یونٹ سپورٹ کر رہا ہے تو کس یونٹ کے لیے یہ پرٹیکولر کمانڈ ہے یہ اس کے بعد والی بائٹ کے اندر ہوگا اس کے بعد جو تیسری بائٹ ہو جائے گی یعنی بائٹ نمبر ٹو زیرو سے اگر ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں تو بائٹ نمبر ٹو جو ہے یہاں پر کمانڈ کوڈ آئے گا وہ کمانڈ کوڈ جو ہم نے آپ کو پہلے ایک لمبی لسٹ دکھائی تھی کمانڈس کی ان میں سے کون سی کمانڈ ہے یہ بائک نمبر فور یعنی آرڈر میں جو زیرو ون ٹو کے بعد جو تھری آئے گی یہ اسٹیٹس کی بائک ہے اس کے بعد جو ہے یعنی فورتھ اور ففتھ بائک یعنی یہ جو ایک ورڈ فارم ہوتا ہے یہ اسٹیٹس ورڈ ہے یہ بیسیکلی ان یہ جگہ بنی ہوتی ہے اس میں ریٹرن پر جو ڈرائیور ہے نا وہ بتاتا ہے کہ جو یعنی کمانڈ آئی تھی وہ ایرر ہوئی یا وہ کوئی اور جو بھی کنڈیشن ہے وہ سمجھ لیے کہ یہ ڈرائیور سے انفارمیشن واپس جاتی ہے آپریٹنگ سسٹم کی طرف جو بتاتی ہے کہ یا تو یہ کام ہو گیا ہے یا اگر یہ کام نہیں ہوا تو کیا صورت حال ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جو ایریا ہے تیرہویں بائٹ تک یہ ریزرو ہے اور یہ مطلب ابھی استعمال میں نہیں آ رہا اس کے بعد جو ڈیٹا آئے گا وہ کمانڈ ٹو کمانڈ ویری کرے گا ہم نے اپنے جو ہمارا اپنا جو ڈیوائس ڈرائیور ہے اس کے اندر ہم نے پانچ بہت بیسک کمانڈز استعمال کی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو یہ ان کے مختلف پیرامیٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کمانڈز ہم نے استعمال کی ہیں وہ ہم نے استعمال کی ہے انٹ اس کے بعد میڈیا چیک اس کے بعد build B P B read اور رائٹ یہ پانچ کمانڈ جو ہیں یہ ہم نے استعمال کی تو ایک ایک کر کے ہر ایک کے ساتھ جو ایڈیشنل ڈیٹا جو ہے جو اگر آتا ہے تو وہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پہلی کمانڈ ہماری جو ہے انٹ کی صورت میں دو پیرامیٹرز بیسیکلی آتے ہیں ایک پیرامیٹر جو ہے وہ بائٹ نمبر اٹھارہ سے آنورڈ یہ ایک ڈبل ورڈ پوائنٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈبل ورڈ پوائنٹر سے مراد یہ ہے کہ سیگمنٹ آف سیٹ پیئر جو ہے وہ اس جگہ پر ہوتا ہے اور یہ پیئر پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی ایک اسٹرنگ ہوتی ہے جس پر پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ اسٹرنگ بنیادی طور پر وہ نام ہوتا ہے جس نام سے کہ یہ ڈرائیور یعنی وہ کمانڈ اسٹرنگ جس کے ذریعے یہ ڈرائیور کنفک ڈاٹ سس نے اس کو لوڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اسٹرنگ پوری کی پوری جو ہے وہ یہاں پر وہ پاس آن کر دیتا ہے اس کے بعد بائٹ نمبر ٹوینٹی ٹو پر ایک بائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک بائٹ ویلیو ہوتی ہے جو کہ ڈرائیو نمبر بتاتی ہے کہ اس اس اس بلاک بلاک ڈیوائس ڈرائیور کے لیے جو پہلا یونٹ ہے اس کا ڈرائیو نمبر کیا ہے ٹھیک ہے نا اس ڈیوائس ڈرائیور کے لیے فرسٹ یونٹ کا ڈرائیو نمبر جو ہے وہ یہاں پر آپریٹنگ سسٹم اسے پاس کرتا ہے یعنی اگر فرض کیجئے کہ اے اور بی پہلے سے موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ سی اور ڈی اور اس کے اس کے لحاظ سے آن ورڈ وہ چلے گا اگر اے موجود ہے تو وہ بی بھیجے گا آپ کو کہ آپ کو پہلا جو اویلیبل ہے وہ بی ہے ٹھیک ہے اور اس سے آن پھر آگے ہماری کیلکولیشن چلے گی ڈرائیور جو اس میں ریٹرن کرتا ہے اسی ریکویسٹ ہیڈر کے اندر واپسی میں ڈرائیور کچھ انفارمیشن ریٹرن کرتا ہے وہ ڈرائیور جو ہے وہ بائک نمبر تھرٹین کے اوپر یہ ریٹرن کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر ڈیوائس ڈرائیور کے لیے کتنے نمبر آف یونٹس جو ہیں وہ اس نے لیے ہوئے یعنی اگر ملٹیپل یونٹ سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ایک یونٹ سپورٹ کر رہا ہے دو سپورٹ کر رہا ہے کتنے یونٹ سپورٹ کر رہا ہے یہ بائٹ نمبر تھرٹین کے اندر وہ لکھ کے واپس بھیجتا ہے اس کے بعد بائٹ فورٹین سے آن ورڈ ایک ڈبل ورڈ ہے یعنی چار بائٹ کا ایک ورڈ ہے جو کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس ڈرائیور کی جو فری میموری ہے یعنی جہاں سے کہ میموری فارغ کرنی ہے جس جگہ سے میموری فارغ کرنی ہے چونکہ یہ پہلی کال ہوتی ہے ڈرائیور کو یہاں پر ڈرائیور جو ہے وہ اپنی مرضی سے جتنی میموری چاہے اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور جتنی چاہے وہ ریلیز کر سکتا ہے تو یہ وہاں پہ بتاتا ہے اس کا ایڈریس کہ جو پہلی فری میموری ہے ڈرائیور کے کوڈ کے بعد وہ کس جگہ پر ہے یعنی ڈرائیور خود کہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے اس کا ایڈریس جو ہے یہ پاس بیک کرتا ہے ڈاس کو تاکہ اس کے بعد میموری جو ہے ڈاس فارغ کر دے اس کے اگلا جو ہے وہ اگر بلاک ڈیوائس اگر ہے ہمارے کیس میں بلاک ڈیوائس ہی ہے وہ اگر ایک یا ایک سے زیادہ جو ڈرائیوس کو یا ایک سے زیادہ یونٹس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو ایک بایوس پیرامیٹر بلاک کی ایرے بنانی پڑے گی ٹھیک ہے ایک بایوس پیرامیٹر بلاک کی ایرے یعنی ایک بایوس پیرامیٹر بلاک کا اسٹرکچر پر بلاک یعنی پر پر ڈیوائس جو ہے وہ یہ بناتا ہے اور اس ایرے کا پہلا یعنی پہلی اس کا جو پوائنٹر ہے وہ اس ڈبل ورڈ کے اندر وہ ریٹرن کر دیتا ہے اگلی کمانڈ جو ہے یہ میڈیا چیک کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ڈرائیور یعنی ڈاس جو ڈرائیور کو پاس آن کرتا ہے وہ ایک ہی بائک بائٹ نمبر تھرٹین کے اوپر پاس کرتا ہے جس کے اندر میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو پرٹیکولر میڈیا ہے اس کے لیے ڈسکرپٹر بائٹ جو ہے وہ پاس آن کرتا ہے ڈاس اس کو ریٹرن پر ڈرائیور جو ہے وہ بائٹ نمبر فورٹین کے اندر میڈیا چینج کوڈ یہ واپس کرتا ہے کہ یہ یہ بیسیکلی چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ فلوپی اگر ہے تو نکالی تو نہیں گئی تھی چینج تو نہیں کی گئی تھی اس پرٹیکولر چیز کے لیے یہ یہ کمانڈ ہوتی ہے اگر اس میں مائنس ون بھیجا جائے تو اس کا مطلب یہ یعنی فورٹینتھ بائٹ کے اندر اگر ڈرائیور مائنس ون ریٹرن کرے تو اس کا مطلب یہ کہ ڈسک چینج کی گئی ہے اگر زیرو ریٹرن کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور شیور نہیں ہے کہ ڈسک چینج کی گئی ہے یا نہیں چینج کی گئی اور اگر ون بھیجا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسک چینج نہیں کی گئی کمانڈ نمبر ٹو ہے بیلڈ بایوس پیرامیٹر بلاک اس میں جب کال آئے گی تو اس وقت بائٹ نمبر تھرٹین جو ہے اس کے اندر میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ ہوگی اور بائٹ نمبر فورٹین جو ہے یہاں پر چار بائٹ کا ایک سیگمنٹ آف سیٹ پیئر جو ہے وہ پڑا ہوگا جو ایک بفر ایڈریس ہے جو آپریٹنگ سسٹم بنا کر کے دیتا ہے اس کی ذرا ڈیٹیل تھوڑی زیادہ ہے یہ فی الحال میں اسکپ کرتا ہوں ریٹرن کے اوپر جو ہے وہ جو ڈیٹا واپس جائے گا ڈاس کو وہ بائٹ نمبر اٹھارہ پر ایک پوائنٹر بنا کر کے وہ دے گا یعنی ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ ایک پوائنٹر بنا کر کے واپس کرے گا جو پوائنٹر بنیادی طور پہ پوائنٹ کر رہا ہوگا بایوس پیرامیٹر بلاک کو جو کہ ہمارے ڈرائیور نے اس وقت فارم کیا ہے اس کے بعد جو کمانڈ نمبر چار کمانڈ نمبر آٹھ اور کمانڈ نمبر نو ٹھیک ہے یہ ریڈ رائٹ اور رائٹ وتھ ویریفائی یہ تقریباً ایک ہی جیسی اس کو اس کو جو پیرامیٹرز آئیں گے وہ ایک ہی جیسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ریڈ کے کیس میں بھی رائٹ کے کیس میں بھی وہ پیرامیٹر اس طرح سے ہیں کہ جو تھرٹینتھ بائٹ ہے اس کے اندر میڈیا ڈسکرپٹر بائٹ آئے گی سے چار بائٹ کے اندر ایک ڈبل ورڈ پوائنٹر ہوگا جو کہ ٹرانسفر ایڈریس کو پوائنٹ کر رہا ہوگا ریڈ کے صورت میں ایک بفر بنا کے دے گا کہ جس کے اندر ڈیٹا واپس کرنا ہے اور رائٹ کی صورت میں یہ جو بفر ہوگا یہ وہ ڈیٹا ہوگا جو ہمیں ڈسک پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایٹینتھ بائٹ بائٹ ہے یعنی اور نائنٹینتھ یہاں پہ ایک ورڈ جو ہے یہ ڈیوائسز کی صورت میں number of bytes to write اور بلاک ڈیوائسز کی صورت میں نمبر آف ٹو رائٹ ٹھیک ہے یہ کاؤنٹ یہاں پر یا ریڈ یہ کاؤنٹ جو ہے وہ اس جگہ پر ہوگا جو ٹوینٹی آف سیٹ ہے یہاں پر ایک ورڈ ہوگا کہ جو رائٹ یا ریڈ ہمیں کرنا ہے اس کا اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر کیا ہے یہ بلاک ڈیوائسز کے کیس میں ریٹرن کے کیس میں جو ہے وہ ایٹینتھ ورڈ uh, eh, یعنی آف سیٹ کے اوپر جو ورڈ پڑا ہوا ہے جو کہ پہلے اس میں سیکٹر کاؤنٹ آیا تھا ریٹرن پر اس میں ہوگا ایکچوئل نمبر آف بائٹس اور سیکٹر جو کہ لکھے گئے یا پڑھے گئے ٹھیک ہے یہ اس جگہ پر یہ نمبر آئے گا اور بائیسویں پہ ایک پوائنٹر ٹو ولیوم لیبل ہوگا ایک کچھ پرٹیکولر ایررز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ ریلیونٹ فی الحال نہیں ہے اس لیے اس کی ڈسکرپشن کو میں اسکپ کر دیتا ہوں یہ اب آپ نے تمام بیسک چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کو اس طریقے سے محدود وقت میں سمیٹنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں آپ بہت کانشیسلی نوٹس کے اندر دیکھیے گا اور ریفرنسز کے اندر دیکھیے گا جو چیز ہم نے اس میں مثال کے طور پہ آپ کو کر کے دکھائی ہے وہ ہے ایک بڑی کامن سی چیز ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ریم ڈرائیو ریم ڈرائیو کیا ہے کہ میموری جو ہے نارمل ریم جو ہے اگر میں اسے ایک اس کا ایک حصہ ایک چنک لے لوں ٹھیک ہے اور ڈاس کو میں فول کروں ایک ڈرائیور لگا کے ڈاس کو میں بتاؤں کہ تم یہ سمجھو کہ میرے پاس ایک ڈسک ہے ٹھیک ہے جب وہ مجھے کال کرے گا انٹ کرے گا میں اسے یہ بتاؤں گا کہ میرے پاس ایک ڈسک ہے ٹھیک ہے نا اور وہ ڈسک جو ہے اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں اس میں اتنے سیکٹرز ہیں اس میں اتنے جو ہے اس کا بوٹ سیکٹر ہے اس میں اتنے ٹریکس ہیں اتنے سیکٹرز ہیں اتنے سیکٹرز پر ٹریک ہیں یعنی بالکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں ایک امیج بنا دوں ڈرائیو کا ڈاس کے لیے میں ایک امیج بنا دوں خواہ وہ فزیکلی ڈرائیو وہ ایگزٹ نہیں کرتے ڈرائیو میں ہے کیا ڈرائیو میں اگر ویسے دیکھا جائے تو ڈرائیو کے اندر صرف اسٹوریج کی کیپیبلٹی ٹھیک ہے تو اسٹوریج کی کیپیبلٹی وہ میگنیٹک میڈیا کے اوپر ہے ویسی ہی اسٹوریج کی کیپیبلٹی ریم کے اندر ہے ویسی ہی اسٹوریج کی کیپیبلٹی کسی اور چیز کے اندر بھی اگر ہو ٹھیک ہے اور اس کا ایک اپروپریٹ لنک میں آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بنا دوں تو آپریٹنگ سسٹم اس کو ایز اے ڈرائیو دیکھے گا کیونکہ اس وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا وہ ڈاس جو ہے وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے کیا واقعی مطلب وہ اس کھوج میں نہیں لگا ہوا کہ یار تمہارے پاس ڈسک ہے یا مطلب دھوکہ ہی دے رہے ہو مجھے اسے اس بات سے نہیں پتا اس کو جو ڈیوائس ڈرائیور بتائے گا وہ اس پر اسی طریقے سے یقین کر کے اور اسی چیز کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپریشن کو اپنے رویے کو اس پرٹیکولر ڈیوائس کے لیے متعین کرے تو اگر میں ایک ایسا ڈرائیور بناؤں جس ڈرائیور کے اندر اسٹوریج کی جو کیپیبلٹی ہے وہ تو میں ریم کی استعمال کر لوں ٹھیک ہے لیکن جو امیج ڈاس کو میں دوں ٹھیک ہے جو ڈاس کو انفارمیشن پاس آن کروں وہ بالکل ایسی انفارمیشن ہو جیسی کہ ایک ڈسک کے کیس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈاس کے پاس اس بات کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ عام نارمل ڈسک اور اس ڈسک کے درمیان کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یعنی کوئی کوئی ڈسکریمنیشن کر سکے اس کے پاس وہ انفارمیشن نہیں موجود ہوتی کیونکہ وہ مجبور ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ڈرائیور کی آنکھوں سے تو جس طرح ڈرائیور اسے دکھائے گا ٹھیک ہے بالکل وہ اسی طریقے سے اسے دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے میں مزید تحقیقات کے اندر وہ نہیں پڑے گا تو ابھی ہم نے جو ایک اسکیلٹن سا ڈرائیور بنایا ہے آپ کے لیے وہ ایسے ہے کہ وہ ایک میموری ایریا لے کر کے اس میموری ایریا کو اس طرح ڈاس کو پرزینٹ کرتا ہے جیسے کہ یہ ڈرائیو ہو جیسے کہ اس میں جیسے کہ اس میں ٹریکس ہوں جیسے کہ اس میں سیکٹرز ہوں جیسے کہ اس میں بوٹ سیکٹر ہو جیسے کہ اس میں فیٹ ہو ٹھیک ہے نا یہ جو میں جیسے کہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم نے فارمیٹ بنایا ہے صرف ٹھیک ہے وہ کوئی فزیکلی ڈرائیو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کو پینٹ کروں گا ٹوڈس ڈاس اگر میں اسے پینٹ کروں ایز ڈرائیو تو ڈاس اس کو ڈرائیو کے طور پہ دیکھے گا اور ڈرائیو کے طور پہ ٹریٹ کرے گا اور جو آپریشن کے ڈرائیو پر پاسبل ہے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر پاسبل ہوں گے اس پروگرام کا ایک چھوٹا اسٹرکچر جو ہے کیونکہ جب یہ پروگرام چلے گا تو کوئی بہت زیادہ کوئی بہت بڑی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن اس کا ایک سمپل اسٹرکچر جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں I will quickly go through this structure تاکہ اس کی ڈیٹیل جتنی بھی ہے وہ میں اب آپ کو بتا چکا ہوں ہر سیکشن کی ٹھیک ہے تو ہم ذرا جلدی اس کو کوٹ کو دیکھ لیں گے یہ ہمارا پروگرام ہے اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوائس ہیڈر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مختلف چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی ویسے ہی ہے اسٹریٹجی کا ایڈریس آف سیٹ وہاں پہ دیا ہوا ہے اور انٹرپٹ کا جو آف سیٹ ہے وہ اس جگہ پہ باقی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد نیچے جو ہے یہ آپ کو اسپیس جو نظر آ رہی ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریکویسٹ ہیڈر کا جو ایڈریس آتا ہے ٹھیک ہے اس کو اس جگہ پہ ہم سیو کر لیتے ہیں اس کے نیچے یہ بی پی بی ہے ٹھیک ہے یہ بایوس پیرامیٹر بلاک جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تمام انفارمیشن فکس کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے بس یہی انفارمیشن ہم سیدھا سیدھا اٹھا کر کے ڈاس کو دے دیتے ہیں اس کے آگے جو بالکل آخر میں یہ جو اسپیس نظر آ رہی ہے یہ اصل میں اوریجنل ڈسک کا اسٹوریج ایریا جو ہے وہ ہم نے اس جگہ کے اوپر وہ کر دیا ہے ٹوٹل ایک سو پانچ سیکٹر اگر آپ کاؤنٹ کریں بی پی بی سے ٹوٹل ایک سو پانچ سیکٹر جو ہیں وہ ہم نے استعمال کیے ہیں یہاں پر یہ جو نیچے بڑا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے بڑا چنک جو ہے یہ اس کا ایکچوئل اسٹوریج ایریا ہے اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی پی بی کا پوائنٹر ہے یہاں پہ جو کہ ہمیں پاس آن کرنا ہوگا جب ڈاس کال کرے گا تو وہ اس جگہ کے اوپر سے ہم اٹھا کر کے اسے پاس آن کریں گے آ, اس کے بعد نیچے ہم نے مختلف یہ انیٹ media check get B B B یہ جو آپ نے مختلف فنکشن کالز دیکھی ہیں ان کو یعنی کال کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم اف دین کے چیکس وغیرہ لگاتے ہم نے ایک ٹیبل سا بنا لیا ہے جس ٹیبل کے تھرو ہم اسے کال کریں گے اس کی ڈیٹیل آپ کو نوٹس کے اندر نظر آ جائے گی یہ نیچے ہماری اسٹریٹجی روٹین ہے یہ اسٹریٹجی روٹین صرف ہمارے جو یس اور بی ایکس پیئر جو آتا ہے اس کو صرف سیو کرتی اور کچھ نہیں کرتی اس کے نیچے یہ انٹرپٹ روٹین ہے انٹرپٹ روٹین نے جتنے رجسٹرز استعمال کرنے ہوتے ہیں ان کو یہ پش کرتی ہے سیو کرتی ہے اور اس کے بعد سمپل جو کمانڈ ہمارے پاس آئی ہوتی ہے اس کمانڈ کو یہ ڈسپیچ ٹیبل سے جو ہے وہ کال کر لیتی ہے باقی اس کمانڈ کا کام ہے ہر کمانڈ جو ہے وہ اپنی جگہ پر media check get B P B input output یعنی ریڈ رائٹ یہ سب انڈیویجولی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ یہاں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں یہ اپنا اپنا فنکشن جو ہے وہ کرتی ہیں اور ٹیبل کے تھرو کال ہوتی ہیں اس میں ایک چیز جو غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ یہ جب ہم کمپائل کریں گے تو یہ کام فارمیٹ کے اندر کمپائل اس کو ہمیں نہیں کرنا اس کو ہمیں ایگزی فارمیٹ کے اندر کمپائل کرنا ہے یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام ہم ڈائریکٹ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اس پروگرام کو یا اس کوڈ کو چلانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنی کانفک ڈاٹ سس کو موڈیفائی کریں اور اس کے اندر ہم اپنے اس پروگرام کا نام اس طریقے سے ڈالیں ڈیوائس اکول جو بھی آپ کی ڈرائیو ہے جیسے ہم ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے C colon backslash RAM disk dot sys ٹھیک ہے یہ ہم نام اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے نام ڈالنے کے بعد کانفک سس کے اندر یہ نام ڈالنے کے بعد ہم اسے بوٹ کریں گے بوٹ کے اوپر بوٹ کے پروسیس کے دوران جو ہے یہ ڈرائیور لوڈ ہوتا ہے اس کے اندر کانشیس آپ کو اس چیز پہ رہنا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا ڈیوائس ڈرائیور جو ہے وہ بناتے ہیں تو آپ اسے فلوپی کے اوپر استعمال کیجیے گا کیونکہ اگر آپ نے اسے ہارڈ ڈسک پر استعمال کیا اور کوئی ایرر اس ڈیوائس ڈرائیور کے اندر ہوئی تو پھر آپ کو اسے ریورٹ کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جائے گا لہٰذا اس کی ٹیسٹنگ جو, جو بھی ہے وہ بوٹیبل فلوپی کے اوپر آپ کریں تو جب ہم اسے بوٹ کرتے ہیں تو بوٹ کرنے کے بعد یہ ڈرائیور لوڈ ہو جاتا ہے اور ڈرائیور لوڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک ڈسک جو ہے ڈی کولن کے طور پر ہمارے سامنے ایک ڈسک آ جاتی ہے جس کو اگر ہم ڈائر کریں فی الحال تو اس کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے فائل ناٹ فاؤنڈ ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے اندر کوئی کاپی نہیں کیا اور اس کا سائز جو ہے fifty one thousand two hundred bytes جو ہیں وہ اس کے اندر ہے اگر ہم اس میں ایک فائل کاپی کر دیں تو بالکل جیسے ایک ڈسک کام کرتی ہے اس طریقے سے یہ ایک فائل اس کے اندر کاپی ہو جائے گی اور جو سائز موڈیفیکیشن ہے وہ اس فائل کے سائز کے مطابق جو فری ایریا ہے آپ کا وہ بالکل اسی طریقے سے موڈیفائی ہو جائے گا جس طرح کے ایک نارمل ڈسک کے اندر ہوتا ہے آپ اس کے اندر فائلز کاپی کریں اس کے اندر سے فائلز ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ کریں گے حالانکہ یہ پروسیسز جو ہے file open file delete file copy یہ ڈیوائس ڈرائیور کے اندر نہیں تھے ڈیوائس ڈرائیور نے صرف اتنا کیا کہ اس کو ایک را ڈسک کے طور پر ڈاس کو دکھا دیا کہ یہ ایک فارمیٹڈ اسٹوریج ایریا ہے ٹھیک ہے جو ڈاس کے مطابق بنا ہوا ہے اب ڈاس جو ہے وہ خود ہی یہ کاپی کے فنکشنز یہ ڈیلیٹ کے فنکشنز اب خود ہی ڈاس جو ہے وہ اس کو مینٹین کر رہا ہے یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ڈاس کے نارمل اسٹینڈرڈ کے اندر نہیں موجود تھی ہمارے ڈیوائس ڈرائیور کی وجہ سے یہ کیپیبلٹی ڈاس کے اندر پیدا ہوگی یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت سادہ سا سمپل سا بلاک ڈیوائس ڈرائیور جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہے میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری ڈیٹیلز جو اس چیز کی وہ میں نے اسکپ کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان ڈیٹیلز کو لے کر کے اس کو ایکسپلین کرتا تو میرا خیال ہے کہ وہ پانچ سات لیکچرز جو ہیں وہ اسی ایک سبجیکٹ کے اوپر کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں تھی میں یہ چاہوں گا کہ جو ڈیٹیلز آپ کو اویلیبل ہوں آپ کے نوٹس میں ٹھیک ہے ان کو آپ دیکھیں اور ان کو کوڈ کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں ایک چیز اور جو بھی ریفرنسز آپ کو میں نے دیے ہیں ان کے اندر اس چیز سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اسے آپ دیکھ لیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اور اس کے آپریشن کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے آ, اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم